حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنما فرماتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے نبیوں والی پیغمبروں والی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی خلفائے صحابہ والی زندگی جیو گے تو ان کی جیسی موت آئے گی اور قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر فرعون قارون حامان ان کے جیسی زندگی ہوگی تو ان کے موت بھی ان کی جیسی اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے اسی لیے ہمیں اللہ پاک نے یہ مبارک کام دیا ہے کہ جماعت میں جانے والے بھی اور نہ جانے والے جو واپس جا رہے ہیں آئندہ جب جائیں گے ہر جگہ ہر جگہ سچا اللہ کا بندہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر جینا ہے ہم انسان ہیں فرشتے تو نہیں ہیں ہمارے ساتھ تو کھانا پینا کمانا بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن اور بیماری تندرستی یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہے لیکن ہر چیز میں ہر چیز میں دین داری کے ساتھ کہ اور کچھ پیسہ کپڑا مکان یہ ایسا ضروری نہیں ہے جتنا دین داری کے ساتھ پھر اللہ نے جو دیا ہے اس میں اللہ کے حکموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں جانتے ہیں تو قرآن نے کہا فسال و تم لم جو نہیں جانتے ہو وہ جاننے والوں سے پوچھو علماء کرام کی صحبت اچھی دوستیاں اچھے اچھا ماحول اچھی صحبتیں اس کا اثر ہوتا ہے صحبت صالح صالح بنا اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے یہاں تک کہ کتا آیا اور اصحاب کہب کی صحبت میں رہا وہ جنت میں گیا کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا سوائے ان کے وہ ایمان والے تھے اور ایمان پر مضبوط اور دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اس پر اللہ پاک نے ان کو بھی نوازا اور ان کی برکت سے کتے تک کو جنت میں داخل کیا اس لیے ہمیں اپنی ذات سے وہی جیسے مودی صاحب ہیں دونوں وقت ہوتا ہے جماعت میں ہم چوبیس گھنٹے میں اور سب سے پہلی چیز ایمان کے بعد وہ نماز ہے فرض نماز یہاں تک کہ نماز چھوڑ دے تو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑی اس نے اسلام کو اٹھا دیا فضائل اعمال میں فضائل صدقات میں سب ہم سنتے ہیں نا اس میں فضائل نماز میں کتنی روایتیں اور کیسی حدیث ہے یہ سننا ہے پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے یہ سارا اجتماع اور اس طریقے سے جماعتوں میں نکلنا یہ سارا اپنے آپ کو یعنی یہ ایسا ہے جیسے کوئی بیمار آدمی وہ ہسپتال میں داخل ہو جائے تو صرف ہسپتال میں داخل ہونے سے وہ کام نہیں ہسپتال والے جس وقت جون سی دوا استعمال کرنے کو کہیں ہے نہیں پینے کی پی رہا ہو لگانے کی لگا رہا ہو نگلنے کی نگل رہا ہو اور جس طرح جو کھانے کو کہے وہ کھا رہا ہو جس پرہیز کے ساتھ تو پھر یہ آدمی تندرست ہو کر یہ ایک روحانی ہسپتال ہے جو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں بھی اور اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی مسجد وار جماعت کے ساتھ جڑنا اپنی مسجدوں سے جڑنا مسجدوں کو آباد کرنا پانچ وقت کی فرض نماز تو ہر حال میں یعنی ڈوبتے ڈوبتے بھی پڑھنے کا حکم ہے نہ صرف اشارے سے پڑھ سکتے ہوں تو بھی پڑھنے کا حکم ہے یعنی اس لیے نماز کی پابندی اور کوشش اس کی کرے پورا مجمع نیت کرو انشاءاللہ آئندہ ایک مہینے کے اندر اندر ہر مسجد والے اپنی مسجد کے تمام نمازوں کے سو فیصد اس مسجد کے چاروں طرف جتنے اپنے بھائیوں کے گھر ہیں کوئی بالغ مرد و عورت بے نمازی نہیں رہیں گے نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو کرو گے دیکھو کوشش کرنا محنت کرنا یہ تو ہمارے ذمہ ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں دلوں پر قبضہ اللہ کا ہے جی اس لیے اپنے آپ کو خود بھی دیندار بنانا ہے ہمارا اپنی ذات کا ہماری اپنی ذات پر جو حق ہے وہ انفسکم اپنے آپ کو وہ اہلی اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ سب سے پہلا حق ہمارا ہماری ذات پر ہم اپنا کہ جہنم سے پیسوں سے حکومتوں سے دولتوں سے اچھے کپڑے پہننے سے نہیں بچتے وہاں تو دین ہی کام آئے گا اس لیے دیندار بننا ہے اللہ کے حکموں کو سیکھنا ہے اس پر چلنا ہے اس اس کی محنت کرنا ہے اور ہر ایک اللہ کے حکموں پر آ جائے ہر ایک اللہ کی طرف جو کرے دنیا ہے جیسے دنیا میں روزانہ رات بھی ہوتی ہے اجالا بھی ہوتا ہے دن بھی ہوتا ہے اندھیرا بھی ہوتا ہے ایسے آدمی کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے ہیں ہر حال میں بیمار ہو تندرست ہو جوان ہو بوڑھے ہو سفر میں کوئی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کہ درخت کا پتا اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہل سکتا اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی طرف پورا رجوع ہمارا اللہ کی طرف ہو اور اللہ ہی سے کہے کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے نفع نقصان عزت ذلت زندگی موت بنانی بگاڑنی بگڑی کا بنانا یہ سارا صرف صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جیسے میں نے قرآن کی آیت سنائی سب سے پہلے کہ اللہ نے ہمارے لیے دین پسند کیا ہے ربی تو لکم الاسلام دینا اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے راضی ہو کر کے تمہیں اسلام دے رہا ہوں یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا کلمہ والا بنایا اب زندگی پوری کلمے والی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا کمانا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو اور بس ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارا کھانا پینا بھی دین بنے ہمارا ہماری کوئی نوکری کر رہا ہے کوئی کارخانہ چلا رہا ہے کوئی کھیتی کر رہا ہے کوئی مزدوری کر رہا ہے ہر ایک اپنی اپنی جگہ ہر قدم پر اللہ کا حکم کیا ہے نبی کی سنت کیا ہے اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہاں تک بتلایا ہے قرآن نے تو کہ ایمان اور حکم والی زندگی پر اللہ پاک بہت خوشگوار زندگی دیں گے جس میں تین انعامات تو دنیا میں نقد منا من انسا مناسب فلاح حیات کہ حیات طیبہ کیا ہے کہ سب سے پہلے دیندار کو سچ اللہ کے ساتھ سچا نبی کے ساتھ سچا اسے اللہ پاک سب سے پہلا دے دل میں اطمینان اور سکون دیتے ہیں پہلا انعام دوسرا انعام جس کے پاس جو اسباب ہے یہ سارے اسباب الگ الگ ہوتے ہیں کسی کے پاس چار دکانیں ہیں کسی کے پاس چھبری ہے کسی کے پاس کوئی راستے میں سامان لگا کے بیچ رہا ہے تھوڑا زیادہ جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ اس میں برکت دیں گے دنوں میں اطمینان دیں گے اسباب میں برکت دیں گے اور تیسری چیز دعا میں قبولیت دیں گے اور جس کی دعا قبول ہو گئی اس کا تو کام بن گیا اللہ ہی دینے والے ہیں اس لیے اپنے آپ کو ایمان والی اللہ کے خوف والی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہے یہ سب سے بڑی سب سے بڑی آفت اور سب سے بڑا سب سے بڑی چیز اللہ کا غضب اللہ ناراض ہو گئے پھر کچھ نہیں رہا اور من اللہ اکبر اللہ راضی ہو گئے سب کچھ ہو گیا سمجھ میں آئی اس لیے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے نمازوں کی پابندی رمضان آوے روزے کی جس پر مال ہو زکوٰۃ فرض ہے نہیں معلوم ہے علماء سے پوچھے عورتوں کے پاس بھی زیور ہوتے ہیں اور پیسے اور جو بھی ہے اس کی معلوم کر کے ایک ایک پائی کی زکوٰۃ دینا اور جن پر حج فرض ہے وہ حج یعنی کہ اس سارے مسئلے سے کہ اسی لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حج میں جانے سے پہلے فرمایا تو تم پہلے حج تو سیکھو اس لیے کہ حج پیسوں سے نہیں ہوتا حج پیسوں سے نہیں ہوتا حج تو ہوتا ہے شریعت کے حکموں کو پورا کرنے سے کتنے دن مینا میں کس وقت میں عرفات میں عرفات میں کیا کرنا ہے مینا میں کیا کرنا ہے واپسی میں مزدلفے میں کیا پھر آ کر کے بیت اللہ کا طواف کیسے کر کہ وہ خزو انی مناسب کا کم حضور اکب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں نائنس پہلے فرما دیا پہلے تم مجھ سے حج کے حکم تو سیکھ لو حج کے مناسب تو سیکھ لو پہلے سیکھنا ہے اسی لیے یہ پورا مجمع ہر ایک اس کی نیت کرے مجھے دیندار بن کر جینا ہے اور یہ کسی کو نہیں معلوم کس کی زندگی کتنی ہے دیندار بن کر جینا ہے اور دیندار بن کر جینے کے لیے پہلے دین سیکھنا ہے اور سیکھنے کی ہر ایک کی ہر شکل الگ ہے ڈاکٹر بننا ہے اس کی محنت الگ ہے کھیتی والا بننا ہے اس کی محنت الگ ہے انجینئر بننا ہے شیخ الحجیز صاحب مفتی صاحب ہر ایک کی محنت الگ الگ ہے مجھے دیندار بننا ہے کہ دیندار بننے کے لیے دین کی محنت ہے اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو اسی لیے ہمارے پورے دین میں دو صحابہ میں دو قسمیں تھی یا مہاجر تھے یا انصار تھے مہاجر تھے یا انصار تھے جس وقت میں جب تقاضا آیا تو مدینے سے بھی کتنے دور کہاں کہاں اور یہاں تک کہ ایک صحابی کے سات بیٹے تھے ساتوں بیٹوں کی قبریں دنیا کے مختلف ملکوں میں بنی یا تو اللہ کے لیے چھوڑنا آ جائے اسی لیے جماعتوں میں جانے کا مطلب صرف گھر سے جانا نہیں اپنی اندر کی جتنی گندگیاں ہیں جتنی خواہشات ہیں اس سے نکلنا اور اللہ کے حکم والی زندگی سیکھنا نہیں جانتے ہیں اپنے ساتھ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز سب سے پہلے اپنی نماز سناؤ جو ساتھی ساتھ چل رہے ہوں یا آپ اپنے جگہ پر ہیں مسجد وال جماعت میں اپنے امام صاحب سے محسن صاحب سے وہاں عالم ہیں جاننے والے ہیں ان کو اپنی نمازیں سناؤ اپنی نماز صحیح کرو اور کہتے ہیں جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی نماز اپنی ذات سے پڑھنی ہے اپنے گھر کے لوگوں کو بیوی بچے اماں دادی نانی گھر میں جتنے ہوں سب کے سب پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کر رہے ہوں اور بستی میں محلے میں گھروں میں کوئی بے نمازی نہ رہے اس کی نیت کے ساتھ کوشش کرنا ہمارے ذمہ نیت ہے اور اس کی اپنی محنت ہے کل بھی میں نے بیان میں وہ بھائی کا سنایا تھا بےچارے کی زندگی کیسی تھی لیکن اللہ نے ہدایت دی تو ایک آدمی اس کی اپنی زندگی سدھری چلا لگا کے اور اس کے بعد اس نے جو کوشش کی تو اس کے گاؤں میں سو فیصد تمام بالغ مرد و عورت نماز پڑھنے والے اور پھر جب دوبارہ اس نے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا تھا میں نے کوشش کی اللہ نے دلوں پر اللہ نے دلوں میں بات ڈالی سب نماز اب میں کیا کروں تو پھر حضرت جی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ذکر کرنے والا آٹا گنتے ہوئے کھیت میں کام کرتے ہوئے نوکری کرتے ہوئے گاڑی چلاتے جہاں بھی ہوں تیسرا تیسرا کلمہ درست شریف استفا استغفار یہ تشبیہات ماشاء اللہ ایک آدمی یعنی خود کی اس کی اپنی زندگی ایسی تھی بیچارے کی لیکن اللہ جب ہدایت دیتے ہیں اور اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں من تقرب الیہ شبرن جو میری طرف ایک بالش آتا ہے جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میری رحمت اس کو لپک کے لے لیتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خطا تم تو سارے ہی گنہگار ہو خیل خطہ طبابل سب سے اچھے گنہگار وہ ہیں جو بار بار بار بار اللہ سے معافی مانگے یعنی، اور معافی مانگنے کا طریقہ بتایا کہ توبہ کیا ہے توبہ تو دل کی کھٹک کا نام ہے جب آدمی ہے آدمی سے گناہ ہوتا ہے لیکن آدمی کو میں ہوں کون اور کیا کیا بندہ اللہ کا امتی نبی کا مسلمان اور میں نے یہ گناہ کیا توبہ تو دل پر چوٹ لگے اور اللہ کے خوف سے مکھی کے آنسو کے برابر مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ساری جہنموں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں اس لیے دوستوں پھر کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں اس دن بھی کہا تھا سارا مجمع ایک ایک ساتھ ہی نیت کرے انشاءاللہ ہمارے ہاں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا اور یہ ہمارے پاس جو جان ہے مال ہے صحابہ کون تھے وہ ہمارے جیسے آدمی تھے چھ سو سال تک غلط زندگی جہالت میں شرک میں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت میں پھر ایسے ہوئے ایسے ہوئے تو ان کو جو پہلا سبق پڑھایا تھا کہ دیکھو یہ جان اور مال جو تمہارے پاس ہے یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے یہ تو اللہ کی امانت ہے امانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے اور اس کو کہاں کتنا وقت کہاں لگے کتنا لگے کیسے لگے پیسہ کہاں لگے کتنا لگے کیسے لگے شادی کیسی ہو غم کیسے ہو خوشی کیسے ہو جوانی ہے تندرستی ہے جو بھی کچھ ہے یوں کہ سب کے لیے پکا چھکا نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے ہر ایک کو نیت کرنا ہے اور یہ کہتے ہیں جب آدمی نیت کر کے چلنا شروع کرتا ہے نا جیسے مجھے یہاں سے اسٹیشن جانا ہے نہیں تو میں نے یہاں کھڑے کھڑے نیت کی بھائی اسٹیشن جانا ہے تو نیت کرتا رہا اور اس کے سر پہنچ جاؤں گا نہیں نیت کے ساتھ چلنا جیسے ہم کہتے ہیں دو رکعت نماز دو رکعت نماز اب سو دفعے دو رکعت نماز کہتا رہے نماز نہیں ہوگی وہ تو اس کے بعد نیت باندھنا ہے پھر قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے ایسے ہی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر آنا ہے اس کے لیے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اس نیت کے ساتھ کوشش اسی لیے یہ مسجد جو جماعت ہے مسجدوں میں جو اعمال ہوتے ہیں مسجد روزانہ مسجد کو کتنا وقت دینا جیسے گھر کو وقت دینا ہے کاروبار کو وقت دینا ہے اور آدمی ہے سوتا بھی ہے کتنا سونا ہے کتنا کھانا ہے یہ ساری چیزیں یعنی ایسے مسجد کو جو دیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مسجد والا بنایا تھا ہم مسجد والے ہیں اور عجیب بات ہے جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ جو کسی کے گھر مہمان ہوتا ہے تو گھر والے اس کا کتنا اکرام کرتے ہیں جب مسجد میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کا اکرام کرتے ہیں کیا مانگو کیا مانگتے ہو اب یہ ہمارے چھ نمبر کلمہ ہے نماز ہے علم و ذکر ہے اکرام مسلم ہے اخلاص نیت ہے کہ اللہ پاک ایک تو ہے اس کو بولنا ایک ہے اس کی تقریریں کرنا ایک ہے اس کو کتابوں میں پڑھ لینا سننا اور ایک ہے وہ چھ نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے اندر میں آ جائے جیسے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے نا پولیس والا پولیس والا سڑک پر کھڑا ہے چھوٹا بچہ بھی کہتا یہ کیا ہے پولیس والا ہے کیوں کہ اس کی ساری شکل صورت اور اس کا لباس اس کی اس کی ہر حرکت اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بندوق جو بھی ہے کہ اوپر سے نیچے تک وہ پولیس والا ہے کیونکہ ایسے اوپر سے نیچے تک محمدی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اوپر سے نیچے تک ہم اللہ کے بندے ہیں نبی کے امتی ہیں ہم مسلمان ہیں قرآن ہمارے لیے حکموں کی کتاب ہے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے اس کو پڑھنا اس کو سننا اس کو اللہ کی کتاب ماننا اور دوستو سب کے بعد یہ تو سارا گورکھ دھندا جتنا ہے دنیا میں جتنی اچھل کود ہے یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا اصل تو موت مرنے کے بعد کی زندگی ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی وہاں اسی رہے رات کو بھی مولانا نے بیان فرمایا تھا نا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی مرد ہو یا عورت ہو کبھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے اس لیے کہ نفس اور شیطان تو شیطان تو قسمیں کھا کے آیا کہ ان کو بہکاؤں گا ان کو ورگلاؤں گا ان کو ان کو گمراہ کروں گا گمراہ کرنے کے لیے یہی چوٹی کا زور جب تک جہنم میں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا سانس نہیں لوں گا وہ اتنی میں کہ اگر وہ یہ کہتا تو ہم بھی جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جنت والے راستے کو نہیں چھوڑیں گے جنت والے راستے کی محنت کو نہیں چھوڑیں گے وہ ہے جنت کا راستہ اللہ کا دین ان شراطی مستقیم فرقی اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے نبی کا راستہ سیدھا راستہ ہے سیدھے راستے پر آدمی چلتا رہتا ہے تو دیر سویر اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے ہمیں کل میں سے لے کر سکرات تک کی نماز اور سکرات قبر حشر قبر کے سوالات یوں کہتے ہیں پانچ دن کی زندگی ہے ایک دن مرنے کا نکال دو ایک دن پیدا ہونے کا نکال دو تو ہفتے میں سات دن دو دن نکال دیے پانچ دن رہے قیامت میں بھی سوالات پانچ ہیں زندگی کہاں بتائی جوانی کہاں لٹائی مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا جی؟ جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا اب یہ جو بیانات ہو رہے ہیں اور ہمیں سیکھنے کو اور سننے کو اور جاننے کو ملتا ہے اس جانے ہوئے کو ہم نے عمل کتنا کیا ہے جی اس لیے دوستو اصل اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانا ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز گناہوں سے بچنا ہے حضرت ابو حضیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفہ پوچھا تھا جیسے یہاں لوگ مر صاحب کو وظیفہ بتاؤ مر صاحب کو وظیفہ بتاؤ کسی بھی چیز کے لیے پوچھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقی محارم تکن احبد الناس اللہ پاک نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے اس سے بچتے رہنا تو تو سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا جی؟ اس لیے بعض مرتبہ آدمی نخلے بھی پڑتا ہے شرارت توبہ بھی پڑتا ہے شرارت تصویر بھی پڑتا ہے اور بہت قرآن بھی پڑتا ہے لیکن پھر گزار کرتا ہے تو ادھر کمایا ادھر کھویا ادھر کمایا ادھر کھویا نہیں اپنی پونجی اپنے پاس رہے جیسے بیپاری آدمی جیسے تاجر آدمی اپنی پونجی کو ہاتھ نہیں لگاتا پونجی کی تو حفاظت کرتا ہے آگے اور کماؤں اور کماؤں اور کماؤں جیسے تاجر کو اور بیپاری کو یہ ہوتا ہے ایسے ہمارا جو نیکی اللہ کی توفیق سے ہو اسی لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ توفیق دیتے ہیں تو بندہ ورنہ آدمی گھنٹہ چپ مار کے بیٹھا رہتا ہے ایک دفعے کے لیے بھی سبحان اللہ اس کی زبان نہیں ہلتی اللہ کی توفیق نہیں اب آج اللہ کے بندے چلتے پھرتے ہر وقت ان کے ہاتھ ہلتے رہتے ہیں زبان ہلتی رہتی ہے ذکر کرتے ہیں کھانا کمانا نوکری بیوی بچے گھر گلی گاؤں شہر ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر جانور بننے کا جذبہ بھی ہے جانور بننے کا مادہ بھی ہے جیسے جانور کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ایسے آدمی اچھے برے کی کوئی تمیز نہ ہو جو آیا جو جو دیکھا جہاں دیکھا جتنا وہ کر بیٹھا تو جانور ہے آدمیوں کے بات لیکن اسی کے ساتھ اس آدمی میں فرشتہ صفت کی بھی استعداد ہے فرشتہ تو نہیں بنے گا انسان تو انسان ہی رہے گا لیکن جیسے فرشتہ لا سون اللہ ما امر اللہ کی نافرمانی وہ کرنا شاید کر ہی نہیں سکتے ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر تو دونوں مادے ہیں نیکی کا بھی بدی کا بھی اپنے آپ کو جب عملوں کا پابند بنائیں گے تو گناہ کی وہ دبتی رہے گی اور فرشتہ پن اچھلتا رہے گا اللہ کے سچے بندے اللہ کے خلیفہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و نمائندے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل بتا رہے یہ تو محمدی ہیں یہ تو مسلمان ہیں یہ تو محمدی ہے ہمارا کاروبار ہماری ہر چیز اور ایک بات یاد رکھنا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں کو سیکھیں گے ادا کریں گے تو جیسے لوہی چمبک ہوتا ہے نا مکنات میگنیٹ جس کو کہتے ہیں لوہی چمبک وہ جس طرح لوہے کو کھینچتا ہے حضور والے اعمال دلوں کو کھینچتے ہیں ہم نے تو دنیا میں دیکھا افریقہ میں آسٹریلیا میں انگلینڈ میں کینیڈا میں کیسی کیسی غلط زندگی گزارنے والے لیکن تعلیم کے حلقے میں بیٹھے فضائل نماز فضائل ذکر فضائل قرآن فضائل تبلیغ یہ سنا ایک دن دو دن کہ جیسے پتھر پر پانی کی بوند پڑتے نا تب تب تب تو کالا پتھر بھی سفید ہو جاتا ہے ایک دم سے بہا دو تو بہ جائے گا کچھ بھی نہیں اسی لیے ہمارا یہ کام جوش جذبے کا نہیں ہے مقامی کام روزانہ کا ہفتے واری ماہانہ اور سارے سال کا اور چوبیس گھنٹے کی زندگی اپنے مقام پر جماعت میں جانے والے اپنی ذات سے ان سارے عملوں کو کرتے ہوئے اپنے بھائی جس مسجد میں ہیں وہاں کے سارے مسلح اس محلے میں جتنے بھائی ہیں وہ سارے گشتوں میں تعلیم میں نمازوں میں ذکر میں اس پہ آ جائیں اور پھر وہاں سے نقد جماعت نکالنے کی وہ وہ دوسری جگہ جا کر ان عملوں کو کہ اصل ہے دوستو عمل عملی زندگی اللہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ضرور کم اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا ولاقی کم اور وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے تمہاری اندر میں کیا ہے اللہ کا ڈر کتنا ہے اللہ کو راضی کرنے کا شوق کتنا ہے جنت میں جانے کا شوق کتنا ہے جہنم سے بچنے کا خوف کتنا ہے اللہ اس کو دیکھتے ہیں اور اسے کیا ہے پھر یوں کہتے ہیں من قدر المعونة حدیث میں ہے یہ تو طے ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا لیکن اللہ مدد کتنی کرتے ہیں یہ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے جتنا تم تھکو گے پچو گے کوشش کرو گے صحیح نیت کے ساتھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ اور کسی کا حق نہ مارنا کسی کو نہ ستانا ہر ایک کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا جب اس طرح کرو گے تو اللہ اپنی خصوصی مدد بھیج دیں گے اور آدمی کو اپنا سچا بندہ بنائیں سارے صحابہ اسی طرح بنے کہ جان مال اللہ کی امانت ہے اور دوستو یہ ساتھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل پیارا اور مبارک دین ملا ہے اس کی عظمت ہو اس کی قدر ہو اور اس پر مستقل اللہ کا شکر ادا کریں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور شریف سے مسجد میں آئے کچھ لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے آ کے پوچھا کیا کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم کو گمراہی سے نکال کر ایمان کی اور اسلام کی دولت سے نوازا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں نحمد اللہ نحمد اللہ و نشکر اللہ نعمت الاسلام تو حضور نے فرمایا ایک بول اور بڑھایا نحمد اللہ و نشکر اللہ سابق نعمت الاسلام مکمل نعمت بچے کے ماں کے پیٹ میں قرار پانے سے لے کر قیامت تک ہر قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ والی شریعت سنت میں رہبری ہے جتنا ہم اللہ کا حکم اور نبی کا دامن تھامیں گے اتنا اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے اور اس سب کو کرنا یہ نمازیں یہ تبلیغ یہ چار مہینے یہ چلے اور یہ تعلیم یہ تصویر یہ کیوں صرف ایک غرض ہو اللہ راضی ہو جائے اور کچھ نہیں مقدر کی ہوئی تو مل کے رہے گی جہاں ہوگی لیکن دین یہ کہتے ہیں رزق بقدر مقدر دین بقدر مشقت دین اتنا ملے گا جتنی دین کے لیے تھکیں گے چلیں گے اور روزی جہاں بھی ہوگی تمہارے مقدر میں جو لکھی ہے وہ مل کے رہے گی اس لیے اپنے آپ کو تھکانا ہے دین کی محنت میں لگانا ہے اپنے دوست احباب بھائی بہن اور عزیز اقارب جو بھی امتیاں ہو ایک بات کوئی بھی ہو ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہوتے مارکیٹ میں ہو بازار میں ہو محلے میں ہو پڑوسی ہو جو بھی ہو ریل میں جا رہے ہیں بس میں جا رہے ہیں ایسے بھی کہیں بھی ہم ہم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ نے تو طائف کے موقع پر بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ سارا بد سلوکی کا معاملہ کیا تھا ان کے لیے بھی آپ نے تو وہ نہیں چاہا کہ فرشتے ان کو الٹ دے بلکہ اللہ نے مجھ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو بس اور خاص طور پر جب جماعت میں نکلتے ہیں کسی نئے آدمی سے بات کرتے ہیں وہ بےچارا جانتا نہیں ہے تو بہت اکھڑا ہوا جواب دیتا ہے اور بات تو کیا کیا اس سب کو اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے آخری بیان کیا تھا پورے ملک کے پرانے تھے وہاں نظام الدین میں تو فرمایا تھا کہ اصل تو چیز کی قیمت صفت سے ہے سیب دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے اندر کے لیے چل رہے ہوں تو کس کام کا ہے یوں کہ آدمی کی شکل صورت نظر آتی اصل اللہ کا خوف تقوا توکل توازو تقوا اللہ کا خوف جن چیزوں سے بچنے کو کہا ہے اس سے بچنا توکل اللہ ہی پر بھروسہ وہی کریں گے اور آجز اشاری کہ اللہ کو سب سے ناپسند جو گنا ہے وہ تکبر اور گھمنڈ ہے شیطان اسی کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے بہت لاکھوں عبادت کی لاکھوں سال لیکن کیا کہا ارے خیر میں عالم سے میں اچھا ہوں گیا جہنم میں اللہ پاک اسی لیے آجزی ان یعنی تقوا توکل آجزی ان اور تحمل کسی کی طرف سے کوئی تبھی تکلیف پہنچے اللہ کے برداشت کر لے اللہ کا حکم پورا کرنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے میں اگر طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اسے اللہ کے برداشت کرنا اور یہ سارا کر کرا کے اس کے پیچھے کہ ہم کچھ نہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے رضوان من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز اسی لیے اس راستے میں اور پھر میں نے کہا نا دلوں میں سکون اسباب میں برکت اور دعاؤں میں قبولیت اور اس راستے کے بارے میں کہ دین کی محنت کرتے ہوئے جو دعائیں مانگی جاتی ہے اس راستے میں نبیوں کی طرح دعائیں قبول ہوتی اس لیے اس وقت میں ہمیں ماشاء اللہ تین دن سے سب سن رہے ہیں نیتیں کریں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے دل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے شیطان سے نفس سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے اور سو فیصد نماز زندہ ہو جائے سو فیصد ہر امتی اللہ کا سچا بندہ نبی کا امتی اور شریعت سنت کا پابند بن جائے کوشش کریں یہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں کریں گے انشاءاللہ اور دعا بھی مانگیں گے مانگو دعا دیکھو دعا کے بارے میں ایک بات سن لو پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے ادعا صلاح المؤمن ایک دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سرمائی ان اللہ لائق بل دعا ان قلب لاہم غافل دل کی دعا اللہ پاک قبول نہیں کرتے اور دعا میں کیا مانگو صلی اللہ العافیہ اللہ سے عافیت مانگا کرو علماء نے کہا کہ کیا آفیت ہے کہ دنیا کی آفیت تو گناہوں سے بچنا اور آخرت کی آفیت جہنم سے بچنا اس لیے خوب اللہ سے دعا اور یہ تو اس وقت کو اجتماعی دعا ہو رہی اصل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک ایک فرد کو دین کا داری اور دعا مانگنے والا داری اور دعوت اور دعا دعوت اور دعا یعنی دونوں چیزیں لے کر گئے تھے اور امت پوری پتی اللہ ہمیں دعا والا بنا اس کی کوشش کرنی کریں گے مانگو اللہ سے بالکل جو تمہارا ہے بھائی دیکھو تمام حضرات سے ایک گزارش یہ ہے کہ یہاں دو راستے ہیں اور راستے تھوڑے تنگ ہیں اس لیے کوئی صبر سے اطمینان سے سکون کے ساتھ گزرے بھگوان جیسا فرمایا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے راحت پہنچنی چاہیے اس لیے مانگرول والے جو احباب ہیں گلاب کنٹاڑی والے راستے سے جاویں اور باہر کے جتنے بھی احباب ہیں وہ یہ گلاب کنٹاڑی والے راستے سے جاویں یہ مانگرول والے جو احباب ہیں وہ بوتڑی گادی کے جو راستہ ہے اس سے جا فور ویل والے وغیرہ سب اور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 ربياني صغيرا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کوئی چیز تجھ سے ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اقراری مجرم تیرے در پر حاضر ہیں اور تجھے معافی مانگنے والا بندہ پسند ہے اے اللہ ہم نہ رگڑ کے ہاتھ پھیلا کے گھٹنے دیکھ کے اے اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہماری سب کی مفیت فرما دے پوری امت کی مفیت فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہم ہمیں اپنے سے راضی فرما دے گناہوں سے پاک کر دے سیاحت کو حسنات سے بدل دے جتنی گندگیاں نیت کی عمل کی ارادوں کی جذبات کی دلوں میں چھپی ہوئی ہے تمام گندگیوں سے ہمیں پاک فرما دے وہ زندگی جو تجھے پسند ہے وہ زندگی جس سے تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے اے اللہ ایک ایک فرق ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو پوری امت کو مرحمت رحمت فرما اے اللہ اے اللہ دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر اور اس کی عملی تیاری کرنے کی تفیق نصیب فرما تقوا توکل توازو تحمل اخلاص نصیب فرما ابدیت توازو نصیب فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہر آن ایمان میں ترقی اور ایمانی صفات سے آراستگی اور تمام گندگیوں سے پارٹی کے ساتھ جینا اے اللہ جب آخری وقت ہو اپنے وقت ہر ایک کو حسن خاتمہ نصیب فرما ہر بری موت سے اور جن سے محمد الرسول اللہ وسلم نے پناہ چاہی ایسی موت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما سفر حضر کو قبول فرما اپنی ذات سے ذاتی تعلق نصیب فرما اپنی محبت و عظمت نصیب فرما اے اللہ اپنی معیت اپنا قرب اپنی غیبی مدد شامل حال فرما برکت والی حلال پاک روزی نصیب فرما گندی اور حرام سے پوری پوری حفاظت فرما ایمان میں قوت و کمال پیدا فرما دے اے اللہ سکرات میں ہماری بھرپور مدد فرما قبر کو جنت کی جاری بنا دے عذاب قبر سے عذاب جہنم سے حفاظت فرما اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما نام اعمال سیدھے ہاتھ میں اور اپنی رضا کے ساتھ جنت و فردوس کا اے اللہ پروانہ نصیب فرما اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما ظاہری باطنی جسمانی روحانی ایمانی قوتوں سے مالا مال فرما کر تمام قوتوں کو اپنی مرضیات کے لیے خالص فرما اے اللہ جتنے ایمان کے حالت میں دنیا سے جا چکے سبقون بال ایمان اللہ ان کی پوری پوری بخشش اور ان کے آخر کے درجات کو برن شرما ہمارے اساتذہ ہمارے مشاہد البا سے لے کے آج تک اے اللہ جن کا ہمارے پر احسان جانی مالی جاہی اخلاقی علمی تربیتی اے اللہ ہر ایک کو ان کے احسانوں کا اپنی شایان دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما اے اللہ جتنے بیمار ہیں اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو ختم فرما جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور شادیوں اور رشتوں کے لیے فکر مند ہے اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما اچھے صالح رشتے نصیب فرما ان کے راستوں کی رکاوٹوں کو جس شکل میں بھی ہو اور جہاں سے بھی ہو ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے اے اللہ اس مجمع کے اس مجمع کے دل میں جس کی جو جائز تمنا ہے اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما دے اے اللہ اپنا تعلق اپنی محبت نصیب فرما ایمان کی حرارت ایمان کے قوت و کمال اور ایمانی صفات سے آراستہ فرما دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی فرما ربنا تقبل تقبل مندہ انت السمیع العلیم وتب علینا كن انت التواب الرحيم وہ تمام خیر و خوبیاں جو حضرت سر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی اے اللہ ہمیں اور پوری امت تو برحمت فرما وہ تمام مصیبتوں بلاؤں آفتوں عرضی